حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمعے کے بعد نماز پڑھو تو چار رقا سنت پڑھو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بتیس